آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عبد الرحمن بن اسبحانی نے کہا میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق پوچھا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا پھر تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا اور اپنا سر منڈوا لو رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو سترہ